ام ہانی بنت ابی طالب کے غلام ابو مرا یزید نے بیان کیا کہ انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب سے یہ سنا وہ فرماتی تھیں کہ میں فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ پردہ کیے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے پوچھا کہ کون ہے میں نے بتایا کہ امہانی بنتے ابی طالب ہوں آپ نے فرمایا اچھی آئی ہو امہانی پھر جب آپ نہانے سے فارغ ہو گئے تو اٹھے اور آٹھ رکعت نماز پڑھی ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر جب آپ نماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں کے بیٹے حضرت علی بن ابی طالب کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک شخص کو ضرور قتل کرے گا حالانکہ میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے یہ میرے خاون حبیرہ کا فلاں بیٹا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام جسے تم نے پناہ دے دی ہم نے بھی اسے پناہ دے دی ام نے کہا کہ یہ نماز چاشت تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو ستاون